اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیاکم الى المرافق اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو بم سخروسی اور اپنے سروں کا مسح کرو و ارجلا کم القاین اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت ان انکن تم جنبن فتح اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو ان انکن تم مربع او اعلیٰ سفر او جا احد من کم من الغائی اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی آیا ہو قضاء حاجت سے اولا مستم النساء یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فلم تجدو اور پانی نہ پاؤ فتیمم طیبہ تو تم تیمم کرو گرد و غبار والی مٹی کے ساتھ فمسحو وجوہکم و ایدیکم منہو تو اس سے مسا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا ولاکن یرید یوریدر کم لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ولیتم نعمتہ تمہ نعمت تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے لعلکم اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وذکروا نعمت اللہ علیکم اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے ومیثاقہ الذی واثاقکم به کم اور اس کا وہ پختہ وعدہ جو اس نے تم سے کیا ہے تم سمعنا و کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی وطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جانتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ ولا ج من کمشن عن و قومن اور بنا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی اللہ اللہ تادل اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو اعدلو بلکہ عدل کرو ہوا اقرب الطوا یہ تقوے کے زیادہ قریب ہے وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے واقف ہے وعد اللہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات عظیم نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور نیک سال عمل کیے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب صحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو اور کفر کیا تو وہ لوگ جہنم والے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اسے یاد کرو اذ ہم قوم ان یبسوطو الیکم ایدیاہم کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں فکف ایدیاہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا وتق اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈریں مومن لوگ وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ مِيثَاقَ کا بنی اسرائیلا اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا وَبَعَتْنَا مِنْهُمُ منہ عَشَرَ نَقِيبًا نقیبہ اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے امیر مقرر کیے وقال اللہ معاکم اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا اگر تم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کو ان کی عزت کرو اور اللہ تعالیٰ کو کرد حسنا دو یا ان کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کو کرد حسنا دو العکفم سی عاطم ولاء الخیلَّ جناتن فجری من تختیار تو میں تم سے تمہاری غلطیوں کو مٹا ڈالوں گا اور تم کو ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ کم فقط السَّبِيلِ تو جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ راستے کی درستگی سے گمراہ ہو گیا یا درست راستے سے بھٹک گیا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یحرفون الکلم عن مواضعه وہ بات کو اس کی جگہوں سے بدلتے ہیں ہٹاتے ہیں ونسوا حظا مما ذکروا به اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے اس ان کے جو کہ ان میں سے تھوڑے ہی ہیں یعنی تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی خیانت کی خبر نہیں ملے گی باقی کی لوگوں میں سے ان کی کوئی نہ کوئی خیانت کا آپ کو پتہ چلتا ہی رہے گا فعفو عنہم وصفا پس آپ ان کو معاف کریں اور در گزر کریں ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے فمن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مددگار ہیں یا ہم نصارہ ہیں عیسائی ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فنسو حد مما دکیرو بھی تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے وہ ایک حصہ بھول گئے فعغرینا بینا العداوت والبغضاء الى يوم القیامہ تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور کینہ ڈال دیا بھڑکا دیا اللہ بما كانوا يصنعون اور ان قریب اللہ انہیں اس بات کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے یا اہل الكتابی قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہیں ان باتوں میں سے بہت زیادہ باتیں کھول کر واضح بیان کرتا ہے جو باتیں تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور بہت زیادہ سے وہ درگزر کرتا ہے قد من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے یہ دیبی اللہ منی اتبع رضوانہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے سبل السلامی سلامتی والے راستوں کی وہ یخرجوہم من ظلمات الى نور اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے بھی ہی اپنے حکم سے وہ حدیم الاث مستقیم اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے لقل قفر اللہ دینک اند اللہ مریم یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہی مسیح ابن مریم ہی ہے کل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یحلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض آ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے کون کسی چیز کا مالک ہوگا اگر اللہ نے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ولی اللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وما بینہما اور اس کی بھی جو ان کے درمیان ہے یا خلوق یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے واللہ وہ کل الشعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وقالت نحن اللہ و واحباؤه اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ترین لوگ ہیں قل کہہ دیجئے فالما یعذبکم بذنوبکم پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیتا ہے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم تو بشر ہو انسان ہو ان کی طرح ہی جو اس نے پیدا کیے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہت و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی قطرۃ من الرسل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 تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے وہ اللہ اللہ الشع قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وحید قال موسا علی قومی ہی اور جب موسا نے اپنی قوم کو کہا یا قوم قرو نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں اس جعل فیکم انبیاء جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بنائے وجعلکم ملوکا اور تم کو بادشاہ بنایا وہ آتا کم نالم احدم من العالمین اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا یا قوم دخل الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ولا ترتدوا على ادبارهم على ادباركم اور اپنی پیٹھوں کہ بال نہ پھر جاؤ فتن قلیب و خاصرین اگر نہ تم لوٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر قالو تو انہوں نے کہا یا موسا اے موسا ان نفیحہ قومن جبارین یقیناً اس میں سخت جابر قسم کی قوم ہے بہت زبردست قوم ہے وہ انا لند خلا ہٹا یخرجو منہا اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْخُلُوا الْبَابَ عَلَيْهِ مَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ تو دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا کہ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ فعدا دخل تم تو جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے ف ان کم تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو وہ اللہ پر اور اللہ ہی پر توکل کرو ان کم تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قالو یا موسا انہوں نے کہا اے موسا انا لند خلا ابد مادا موفی ہا کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں فضحب انت و ربو کا فقاتلا پستو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور قتال کرو لڑائی کرو انا ہا ہونا قاعدون یقیناً ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کالا تو اس نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و آخی اے میرے رب میں نہیں مالک مگر میں اپنی جان کا ہی یا اپنے بھائی کا مالک ہوں ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی کر دے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بات جو نہیں مان رہی تھی قال کالا عليهم محرمۃم اربعین صنعت في الارض تو اللہ نے کہا کہ یہ ان پر حرام کر دی گئی ہے چالیس سال تک وہ زمین میں حیران پھریں گے فلا تأس على القوم الفاسقین تو آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کیجیے یعنی کہ اگر یہ اس زمین میں داخل ہو جاتے تو ان کو فتح ہو جاتی اور یہ گالے با جاتے لیکن جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چالیس سال تک یہ ایسے ہی رہیں گے زمین میں بھٹکتے کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ ان کی جزا ہے حکم نہیں مانا اللہ کا ہاں، جہاد کے لیے کہا گیا تو کہنے لگے وہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں طاقتور ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بالحق اور آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کے سامنے حق کے ساتھ پڑھیے ان قربا جب دونوں نے کچھ قربانی پیش کی فتح عبلا من احدہما تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اذ قربا قربان جب انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی فتو قبیلا من احادی تو ان دونوں میں سے ایک سے قبول کر لی گئی ولم یتقبل من الاخر اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی قال لاقتلنک تو اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا قال انما يتقبل الله من المتقین تو دوسرے نے کہا کہ یقینا اللہ تعالی تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھانے والا نہیں ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے انی اريد ان تبو ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے وزال کا جزا ظالمین اور ظالموں کا بدلہ یہی ہے فتو له نفس قتل عقی ہی تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنا اس کے لیے اچھا بنا دیا فقاتله تو اس نے اس کو قتل کر دیا فاصبح من الخاصرین تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض تو اللہ تعالی نے ایک پرندہ بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا لیوریہ کیف یواری سوء اخی تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے گا قالا تو اس نے کہا یا ویلتا اے افسوس اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب میں عاجز آ گیا کہ اس ٹوبے جیسا ہی ہو جاؤں فواریا سو عطاقی اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں فاصبح من النادمین تو وہ خسا پریشان پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا یہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کوئی نکاح شادی کے بارے میں رشتے کا جھگڑا تھا اس وجہ سے قتل کیا اس نے ہاں یہاں پر ذکر نہیں آیا مفسرین اس طرح کی بات لکھی ہے اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ ہاں اصل میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا یہ تھا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا نا تو انہوں نے کہا فیصلہ یہ کیا کہ قربانی دیتے ہیں جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مان لیں گے تو وہ جو حق پہ تھا اس کی قبول ہو گئی دوسرے کو غصہ چڑھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا من بني اسرائيل انه من قتل بنی اسرائیل نفس او فساد الارض قتل الناس جميعا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا پمن اور جس نے ومن احیاہا اور جس نے اسے زندہ کیا انما انا الناس آ تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول لائے واضح نشانیاں واضح دلائل ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون پھر ان میں سے بہت زیادہ لوگ اس کے بعد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا وہ زمین سے بھگا دیے جائیں یہ جو ہے نا یعنی کہ معاملہ کہ یو قطع بری طرح سے قتل کر دیا جائے بری طرح سولی پہ لٹکایا جائے اور زمین سے ان کو بھگا دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے ہاتھ پاؤں کے کاٹ دیے جائیں یہ جو زمین میں فساد کرنے والے دہشت گرد قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ علاج ہے نبی صلاط و کے اونٹ چوری کر کے کچھ لوگ بھاگے تھے انہوں نے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تھا پہلے مسلمان تھے بعد میں مرتاد ہو گئے مرتاد ہو کے بھاگے تو ساتھ آپ کے اونٹ بھی چوری کر کے لے گئے چرواہے کو بھی قتل کر دیا تو نبی اسلاط و اسلام نے ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں لوہے کی وہ ڈالی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ہررا میں ان کو پھینک دیا گیا یہ پتھریلی زمین ہے مدینے کے قریب اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے تو یہ ایسی عبرت ناک قسم کی سزا ان لوگوں کو دی جانی چاہیے ویسے بنیاد اور اصول اسلام کا یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو آسن انداز میں اچھے طریقے سے قتل کیا جائے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں زیادہ اذیت نہ دی جائے قتل جو کرنا ہے اس کو لیکن اگر یعنی کہ یہ اس قسم کے فسادی لوگ ہوں تو یو قتل ان کو قتل کیا جائے بری طرح سے اور سولی پہ بھی چڑھائے تو یو بری طرح سے سولی پہ لٹکایا جائے سولی ہوتی ہے وہ اوپر لکڑی کھڑی کر کے اور ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیتے ہیں جسم اس کا سارا باندھ دیتے ہیں اونچی جگہ پر چوک کے اندر اور پھر لوگ اس کو کوئی پتھر مارتا ہے کوئی کچھ مارتا ہے کوئی کچھ مارتا ہے اس طرح اور اس کا خون بہتا رہتا ہے اور کئی دن تک وہ لٹکا رہتا ہے کھانے پینے کے لیے اس کو کچھ نہیں دیا جاتا اس کا پیشاب پکانا بیچ میں نکلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں مر جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے اور پرندے اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں یہ ہوتی ہے سولی پھانسی کو لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سولی ہے یہ ہیں وہ تو تو ہوتا ہے نا کہ اس کو گڑا کھود کے آدھا جسم اس کا اندر ڈال کے اور آدھا باہر ہوتا ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیتے یہ سولی میں اس کو اوپر لٹکا دیتے ہیں اوپر لٹکا دیتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اس کو مارتا ہے

ذالک ذالق الحمی الف دنیا والم الاخرت عذاب العظیم یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللّلہ تابوا من قبل تقدیر تقدروا علیہم مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ فعلم غفور رحیم تو جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے